سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو سواری پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھتے اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں ہمارا خلیفہ ہے پھر انہوں نے سابقہ روایت کے الفاظ کی طرح الفاظ ذکر کیے حدیث نمبر تیئیس سو نو مسنت احمد